اللہ نور ہے اسمانوہے اور زمیوہے کا اس کے نور کی مثال اس جیسی ایک تاک کے اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیرستون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا قرب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللہ اپنی نور کی رابط آتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثال بان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے